بسم الله الرحمن الرحيم وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يغرضون عليها غدوم وعشيا ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال في موضع آخر ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن لا تدافنوا لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر رباء الإمام مسلم في سحيره معزد مكرم حاضرين وناظرين دین اسلام میں کچھ بنیادی عقیدے ایسے ہیں جن کے بارے میں شک کرنا بھی کفر کے مرادف ہے یعنی انسان اس عقیدے کے بارے میں شک میں مبتلا ہو کہ پتہ نہیں یہ چیز ہوگی کہ نہیں ہوگی انکار نہ کرے صرف شک کے اندر مبتلا ہو جائے وہ بھی کفر ہے جیسے کوئی جنت کے بارے میں شک کرے کہ پتہ نہیں جنت ہے کہ نہیں پتہ نہیں جہنم ہے کہ نہیں پتہ نہیں پرسراد ہوگا کہ نہیں ہوگا پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے کہ نہیں کریں گے شک کرنا بھی کفر کے مرادف ہے انکار کرنا تو کفر ہے ہی ہے لیکن شک کرنا بھی کفر کے مرادف ہے کیونکہ شک یہ بھی انکار ہی کی بہن ہے لہذا شک کرنا بھی کفر کے مرادف ہوتا ہے انہی میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ قبر کے اندر جو فساف ہیں فجار ہیں کفار و منافقین ہیں ان کو عذاب ہوتا ہے اور جو اہل ایمان ہیں متقی پرہیزگار ہیں موحدین ہیں اللہ کے نیک بندے دیندار ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبر کے اندر نعمتیں ملتی ہیں اس عقیدے کے بارے میں شک کرنا بھی کفر کے مرادف ہے کیونکہ ایسا عقیدہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر کے ساتھ حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے اور اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے آج بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ ایسے گمراہ فرقے یا کچھ ایسے گمراہ لوگ پائے جاتے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا نہ کسی کو نعمتیں ملتی کیوں اس لیے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے اس بنیاد پر کچھ لوگ اس عقیدے کا انکار کرتے تھے چلے تھوڑی دیر کے لیے مان ہی لیا جائے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے تو کیا قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے یقیناً ہر چیز کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے قرآن کریم میں دجال کے آنے کی سراہد بھی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کا اترنے کی سراہد بھی نہیں ہے مہدی علیہ السلام آئیں گے اس پر اجماع ہے اس کا بھی ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے تو کیا ان تمام بنیادی عقیدے کا انکار کر دیا جائے گا قرآن میں اللہ نے نہیں بیان کیا دوسری جو وہی ہے حدیث سنت اس میں ہمارے نبی نے بیان کیا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو آتا کم رسول فخر و مانا کمن ہو جو رسول تمہیں دیں لے لو جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ رسول نے ہمیں یہ دیا ہے حدیثوں کے ذریعے سے بیان کیا ہے لہذا اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے قرآن میں گرچہ اس کا ذکر نہیں ہے سراحت کے ساتھ اور قرآن میں ذکر ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے قرآن اور حدیث یا تو قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیا یا تو اللہ رب العالمین نے نبی کی طرف وہی فرمائی اور آپ نے اپنے الفاظ میں لوگوں کے سامنے بیان کیا جس کو حدیث اور سنت کہا جاتا ہے دونوں میں سے کسی ایک کے اندر آ گیا اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے ورنہ قرآن میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ کتنے وقت کی نماز پڑھنا ہے کتنی رکعت نماز پڑھنا ہے زکوٰۃ دینا ہے اس کا نصاب کیا ہے یہ قرآن میں نہیں بیان کیا گیا ہے شیر کھانا بلی کھانا چیتا کھانا کوا کھانا حلال یا حرام اس کا بیان نہیں ہے قرآن میں گھریلو گدا کھانا حرام ہے یا حلال ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے دادی وارث ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے آپ حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں طواف اور صحیح کب کریں گے کتنا کریں گے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے آپ عرفات میں کب جائیں گے کس تاریخ کو جائیں گے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے مزدلفہ رات گزارتے ہیں مینا میں راتیں گزارتے ہیں آج یہ لوگ جمرات کی روی کرتے ہیں کنکڑی مارتے ہیں کب کرنا ہے ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے تو کیا کریں گے ان کا انکار کر دیں گے نہیں ان کا انکار کرنا کف رہے گا دوسری وہی کے اندر جو حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے معنی بھی اللہ کی طرف سے حدیث کے الفاظ ہمارے نبی کی طرف سے معنی اللہ رب العالمین کی طرف سے دونوں وہی ہیں دونوں پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے ہم مان لیں تھوڑی دیر کے لیے قرآن میں ذکر نہیں ہے تو قرآن میں ان تمام چیزوں کا بھی ذکر نہیں ہے تو کیا اس پر ایمان نہیں لایا جائے گا بالکل ایمان لایا جائے گا قرآن کریم یہ نہیں بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی عورت سے شادی کیا ہے تو اس کی بھانجی سے بیک وقت ایک زوجیت میں رکھنا حرام ہے ایک وقت میں یہ قرآن کے اندر نہیں بیان کیا گیا بات سمجھ میں آئی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کی شریعت کے اندر دین اسلام کے اندر حرام کر دیا گیا ہے اگر کسی نے کسی عورت سے شادی کیا اب اس عورت کی جو پھوفی ہے یا اس کی جو بھانجی ہے ان دونوں کو ایک ساتھ ایک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے جیسے دو بہنوں کو ایک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے قرآن نے بیان کے ونتجماؤ بین الختین کہ دو بہنوں کو دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ ایک وقت میں زوجیت میں رکھنا حرام ہے یہ انسان نہیں نکاح کر سکتا دو بہنوں سے ایک ساتھ ہوئے یہ تو قرآن میں حرام کر دیا گیا لیکن اگر آپ نے کسی عورت سے شادی کی ہے تو اس عورت کی جو پھوپھی ہے یا اس عورت کی جو خالہ ہے یا اس کی جو بھانجی اور بھتیجی ہے کیا اس کے ساتھ بیک وقت نکاح کر سکتے ہیں قرآن میں خاموشی ہے حدیث میں نبی نے اس کو حرام کرا دیا ہے نہیں کر سکتے جیسے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں اکٹھا کرنا حرام ہے ایسے ہی بیوی کی پھوپھی کو سے شادی کرنا یا اس کی بھانجی سے یا اس کی بھتیجی سے شادی کرنا یہ شریعت کے اندر یہ بھی حرام ہے جیسے دو بہنوں کو ایک ساتھ اکٹھا کرنا حرام ہے اس لیے حرام ہے قرآن میں نہیں بیان ہوا حدیث میں نبی نے بیان کیا جو کچھ بھی مان بھی فرماتی وہی ہوتی اللہ رب العالمین کے لیے بھی وہی تو ہم مان لیں کہ قرآن کریم میں تھوڑی دیر کے لیے اس کا ذکر نہیں ہے عذاب قبر کا یا قبر کے اندر نعمتوں کا ذکر نہیں ہے جو اہل ایمان کو ملتی ہیں نعمتیں تو کیا ہم اس کا انکار کر دیں گے ہرگز نہیں اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے اس کے بارے میں شک کرنا بھی کفر ہے انکار کرنا تو ہے ہی ہے کفر شک کرنا بھی کفر ہے جیسے کوئی اللہ کے بارے میں شک کرے کہ اللہ موجود ہے کہ نہیں موجود پتا نہیں یقین نہ ہو انسان کے کفر ہے جیسے انکار کرنا کفر ہے اسے اللہ کے وجود کے بارے میں شک کرنا یہ بھی کفر ہے یہ بنیادی عقیدہ ہے میرے بھائیوں اگر کوئی انکار کر دیتا ہے شک کر دیتا ہے وہ کفر کے راستے پر چلا جاتا ہے اس لیے عذاب قبر یہ ثابت شدہ ہے اور قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے بلکہ وضاحت کیا ہے جو آیت کریم میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے آل فرعون فرعون کے جو اولاد یا اس کے جو آل تھے اس پر جو اس کو جو ماننے والے تھے اس کے جو تبعین تھے اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وہاں قب عال فرعون اصول عذاب آل فرعون کو دردناک یا سخت عذاب یا برے عذاب نے آ کر کے پکڑ لیا انار علیہ غدوم و اشیا جہنم پر یہ لوگ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں جہنم پر صبح و شام یہ لوگ آگ پر پیش کیے جاتے کون لوگ آل فرعون جو فرعون کے متبعین تھے پیروکار تھے اس پر ایمان لانے والے تھے وہ یو متکو مسا اور جب قیامت قائم ہوگی ادخلو آل فرعون اسد العذاب آل فرعون کو سخت عذاب کے اندر داخل کرتے دو یہ کب ہوگا جب قیامت قائم ہوگی ابھی قیامت تو نہیں قائم ہوئی ہے ابھی قیامت نہیں قائم ہوئی ابھی بھی ان کو عذاب اور اللہ کرا کہ صبح و شام وہ لوگ عذاب پر پیش کیے جاتے ہیں آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اللہ سب قدیث ہے کہ جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں جہنم کی گرم ہوائیں آ کر کے ان کو پکڑتی ہیں جو کفار و منافقین اور فساق و فجار ہوتے ہیں قبر کے اندر ان کو عذاب ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے گویا کی قرآن قریب کے اندر بھی بیان کر دیا ہے اس لیے وہاں اپنے کثیر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ یہ عذاب قبر کے ثبوت پر یہ سب سے اصل ہے قرآن کریم کے اندر جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر کے اندر بھی منافقین و فساد اور کفار کو ادا ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے آل فرعون کے بارے میں بیان کیا جب کہ بھی قیامت نہیں قائم ہوئی ابھی برزق کے مرحلے سے وہ گزر رہے ہیں قبر کی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں اور اسی مرحلے میں ان کو عذاب ہوتا ہے جہنم پر پیش کیا آگ پیش کی جاتی ہے لہذا اسے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو عذاب ہوتا ہے قبر کے اندر ایسے دوسری آج جو میں نے پڑھی اس کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا والوں دون الزابل اکبر جون ہم انہیں پہلے چھوٹا عذاب دیں گے بڑے عذاب سے پہلے تاکہ وہ لوٹ کر کے ہمارے پاس آ جائیں چھوٹے عذاب سے کیا مراد ہے برا بن عادی فرماتے ہیں اور مجاہد اور ابو عبیدہ اور ان کے علاوہ دیگر مبصرین کی چھوٹے عذاب سے مراد عذاب قبر ہے عذاب ادنا جو معمولی عذاب قبر جہنم کے مقابلے میں اور ادنا لحاظ سے بھی کہ یہ قریب ہے ہم سے دنیا کے اندر یہ چیز ہوتی ہے مرنے کے بعد یہ چیز شروع ہو جاتی ہے اس لیے بھی ادنا قریب ہے یہ اور اصلاحیت سے بھی کیونکہ عذاب قبر تو بعد میں آئے گا یہ عذاب جہنم اس سے پہلے ہے یہ اور پھر عذاب جہنم زیادہ سخت ہے اس کے لحاظ سے اس کو ادنا اور معمولی کہا گیا تو مجاہد اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر عذاب ادنا سے مراد کیا ہے عذاب قبر ہے اس طریقے سے اللہ رب العامین کے ارشاد ہے یوسف اللہ الدین امن بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی الآخرہ جو اہل ایمان ہیں ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں قول ثابت کے ذریعے اس کی تفسیر میں برابر نازل فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے بارے میں آتے کریمہ نازل ہوئی دنیا کے اندر یعنی قبر کے اندر ان کو ثابت قدمی اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا جو اہل ایمان ہیں اہل توحید ہیں جو شرک نہیں کرتے بدعت و خرابات نہیں کرتے نبی کی سنتوں پر قائم رہتے ہیں توحید پر قائم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کرتے اور جن کی وفات توحید پر ہوتی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ بناتا ہے کہ اللہ اہل ایمان کو ثابت رکھتا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اور یہ جو قول ہے برا بن عاجب کا بخاری اور مسلم کے اندر مذکور ہے امام بخاری مسلم نے یہ قول بیان کیا کہ برابر فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے جہاں اور بھی آیتیں ہیں وقت زیادہ نہیں ہے جہاں تک سنتوں اور حدیثوں کی بات ہے تو متواتر حدیثیں ہیں متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں صحابہ کرام نے روایت کیا ہے کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہو ناممکن ہو کتنے سارے لوگ جھوٹ پر اتفاق کر لیں یہ نہیں ہو سکتا ایک آدمی دو آدمی سازش کر سکتے ہیں جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن اتنی جم غفیر اتنی زیادہ تعداد میں صحابہ نے بیان کیا ہے کہ ان سب کا جو ہے اتفاق کر لینا اتنی زیادہ تعداد ہے کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ناممکن اس کو متواتر کہا جاتا ہے یہ متواتر حدیثیں ہیں یہ متواتر حدیثیں متواتر کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جم غفیر ہو تعداد کسی بھی دور کے اندر کہ اس پر ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لینا کہ انہوں نے گڑھ لیا ہوگا جھوٹ بنا لیا ہوگا ناممکن ہو جیسے کوئی واقعہ یہاں پر پیش آ جائے مان لیجیے اسی کیمپ کے اندر ایک دو آدمی نے بیان کیا تو ہو سکتا ہے ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہو ہو گڑھ لیا لیکن اگر پانچ سو چھ سو لوگ بیان کریں کہ واقعہ میں نے دیکھا یہاں پیش آیا تو کیا پانچ سو چھ سو سارے لوگ اس پر اتفاق کر سکتے نہیں تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ تعداد ہو ان کی کہ ان کے بارے میں عقیدہ رکھ لینا ہے کہ انہوں نے جھوٹ کہا یہ ناممکن اور محال ہے تو متواتر ہے یہ اور اس پر علماء کا تمام جو ہے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے اور اہل ایمان کو قبر کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بھی ملتی ہیں اور یہ میں نے بتایا کہ اب بتا رہا ہوں یہ ایمان بالیوم آخر کے میں یہ چیز شامل ہے قبر کے اندر عذاب ملنا یا نعمتوں کا ملنا اور آخرت پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اسی لیے کفر ہے اگر کوئی قبر کے عذاب کا انکار کر دیتا ہے کیوں کفر ہے یہ اس لیے کہ یوم آخرت پر ایمان لانا یہ اہم رکن ہے یہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے میں یہ چیز شامل ہے موت کے بعد سے لے کر کے تمام مراحل یوم آخرت پر ایمان لانے میں شامل ہوتا ہے انسان کی موت ہوتی ہے اس کے بعد جن جن مراحل سے گزرتا ہے ان تمام مراحل پر ایمان لانا ضروری ہے قبر کے اندر عذاب کا ہونا نعمتوں کا ملنا سوال و جواب کا ہونا یا اس طریقے سے اس کے بعد کے مراحل حساب و کتاب انسرات حوض اور شفاعت اور اس طریقے سے نام امان کا ملنا یہ تمام چیزیں جس سے انسان کا گزر ہوگا انترا جس سے جو جس کے بعد جنتی جنت کے اندر جائیں گے جنت اور جہنم یہ تمام چیزیں جو ایمان بھی امل آخر کے اندر آتی ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے کیونکہ موت کے بعد یہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اسی لیے قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے یہ اول و منازل آخرا آخرت کی پہلی سیڑھی ہے قبر یہ آخری سیڑھی نہیں ہے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہہ دیتے کہ آخری اس میں چلے گئے آخری منزل یا آخری آرام گاہ بہت سارے لوگ جو اہل بدعت ہیں جو قبروں پر کتبے لٹکاتے ہیں قبروں پر نام لکھتے ہیں مردوں کا وہ کیا لکھتے ہیں آخری آرام گاہ یہ آخری آرام گاہ نہیں ہے یہ آخری آرام گاہ جنت ہے اہل ایمان کے لیے یہ تو آخرت کی پہلی سیڑھی ہے یہ پہلا منزلہ ہے یہ قبر یہ آخری نہیں ہے یہ آخری یا تو جنت یا تو جہنم ہوگا ہوگی یہ آخری نہیں ہے یہ پہلی سیڑھی ہے یہ یہیں سے آخرت شروع ہوتی ہے آخرت کے مراحل یہیں سے شروع ہوتے ہیں لہٰذا یہ آخری نہیں ہے اس جنت اور جہنم یہ دونوں میں سے آخری ہیں اہل ایمان کے لیے جنت آخری اہل جو ہیں اور جو منافقین ہیں کفار ہیں ان کے لیے جہنم آخری تو اس طریقے سے یہ آخرت پر ایمان لانے کا جو اہم رکن ہے اس کے اندر یہ چیز شامل اور داخل ہے قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے یا قبر کے اندر جو اہل ایمان کو نہیں ملتی آئیے کچھ حدیثیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں جو اہل حق ہوتے ہیں جو ایمان لانا چاہتے قبول کرنا چاہتے ان کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے اس دور کے ایک عظیم مجدد گزرے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ آپ سب لوگوں کا نام سنا ہوگا انہوں نے بات بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو اہل حق ہوتے ہیں یا جنہیں حق کی تلاش ہوتی ہے جو حق قبول کرنا چاہتے ان کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے لیکن جو معاند ہوتا ہے جو سرکش ہوتا ہے جو قبول نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے ہزار دلیل ناکامی ہو جاتی ہے وہ نہیں قبول کرنا چاہتا ہے پورا قرآن پیش کر دو گے پوری حدیثیں پیش کر دو گے نہیں مانے گا وہ ہمارے بزرگوں نے نہیں کہا یہ ہمارے لوگوں نے نہیں کہا ہے یہ ہم نہیں مانیں گے کیا ہمارے بول بھی نہیں ہیں کیا ہم نہیں ہیں یہ کہہ کر کے انسان انکار کر دیتا ہے لہذا میرے بھائیوں حق کے متلاشی بنی ہے حق ملے قرآن کی آیت ملے نبی کی حدیث ملے شادی شدہ سنت ملے اسے قبول کر لیجیے اس پر ایمان لے آئیے یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارا یہ نہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں کے علماء کیا کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں کا مولوی اور پیر اور فقیر اور مرشد کیا کہتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے سب سے بڑا پیر سب سے بڑا مرشد قرآن و حدیث سب سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے اس سے بڑا کوئی مرشد نہیں ہے ہمارے بات تمہارے دنیا میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسری میری سنت ہے جو ان دونوں کو مضبوطی تھام لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا پیر چھوٹا جھوٹا ہو سکتا ہے مرشد جھوٹا ہو سکتا ہے قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا نبی کی ثابت شدہ حدیثیں اگر سلم سالین کے منحص کے مطابق فین کے مطابق بتائی جائیں وہ بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ قرآن کی آیتوں کو وہ مانا بیان کر دیں گے جو صحابہ نے نہیں بیان کیا سلم سالین نے بیان کیا جھوٹا بیان کر دیں گے نبی کے حدیثوں کا غلط معنی بیان کریں گے ایک عام آدمی اس لیے عام لوگوں سے زیادہ مجرم اور بڑے سرکش اور گنہگار اور فسادی ہمارے ہاں کے مولوی ہوتے ہیں مولوی ہوتا فسادی وہ صحیح بات نہیں بتاتا وہ قرآن کی آیتوں کا غلط معنی بیان کرے گا اور حدیثوں کا غلط معنی بیان کرے گا شرک کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کرے گا عید ملاد النبی مانا منانا قرآن سے ثابت ہے یہ فلاں ملانا قرآن ثابت ہے نبی یعنی کی سنت ہے یہ حدیثیں پیش کرے گا جھوٹی حدیث یہ حدیث اگر صحیح ہوگی اس کا معنی غلط بیان کرے گا اس کا ترجمہ غلط کر دے گا معنی مضمون غلط بیان کر دے گا اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہیے یہ ایمان کے ڈاکو لوگ ہیں یہ لوگ ایمان بھی انسان کے جاتا ہے دنیا کے جو جو جو ڈاکو ہوتے ہیں مال اور جو لوٹ لیتے ہیں ان سے خطرناک مجرم ہیں آپ کا مال چلا گیا ایمان محفوظ ہے دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے اللہ پر ایمان ہے سب سے بڑی دولت یہ باقی اور سلامت ہے مال چلا جائے مال آنے والے جانے والی چیز ہے وہ بھی مجرم ہیں لیکن اس سے بڑے مجرم یہ لوگ ہیں جو ایمان کے ڈاکو ایمان کا ڈاکہ ڈالتے ہیں قرآن و حدیث کے نام پر لوگوں کے درمیان شرک اور بدعت اور خرافات کو پھیلا رہے ہیں اسے کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے نبی کی کتنی حدیثیں میرے بھائی متواتر حدیث ہے ایک حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں صحیح بخاری مسلم کی کہ ہمارے پاس ایک یہودن آئی یہودی عورت اس نے کہا قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے تو ہفتے عائشہ فرماتی میں نے کہا نہیں عذاب نہیں ہوتا ہے پھر اللہ کے اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے ان سے بیان کیا کہ یہودی عورت کہہ رہی تھی کیونکہ یہودیوں کے پاس کتاب کا علم ہے تو ان کے پاس تھی یہودیوں کے پاس تو ہم تو وہ فرماتی کہ میں نے اللہ کے رسول سے بیان کیا کہ یہ کہتی قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے تو ہمارے بھی نے فرمایا کہ ہاں قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے ان نویونا ادابن البیا بہائی بک سارے جانور سنتے انسانوں کو چھوڑ کر کے سارے جانور سنتے تو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے بعد عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے جب بھی آپ کو میں نے دیکھا نماز کے اندر عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے تمہارے بھی نے فرمائی کہ ہاں قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اس طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں مانگے عذاب القبر اداب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو اس طریقے سے ہی مسلم ہی کروائے تھے ہمارے بھی ہیں اللہ اللہ اللہ دعوت حکم القبر اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو زمین میں دفن نہیں کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جو مردوں کو عذاب ہوتا ہے کچھ میں سے سنا دے پورا نہیں کچھ سنا دو اس میں سے پورا سمجھائیں گے انسان پاگل ہو جائے گا ہمارے بھائی کہ میں دعا کرتا کچھ اس میں سے تم بھی سن لو لیکن مجھے خدشہ یہ ہے مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم اپنے مردوں کو زمین میں دفن نہیں کرو گے اس خوف سے کہ کہیں مردوں کو ہمارے عذاب نہ ہونے لگے حالانکہ جو بھی مر گیا اس کو عذاب ہوتا ہے چاہے اسے زمین میں دفن کیا جائے دفن نہ دفن نہ کیا جائے چاہے اسے جلا دیا جائے چاہے وہ زمین چاہے اسے چڑیا کھا جائے چاہے اسے شیر نکل جائے مچھلیاں اسے نکل جائیں جلا دیا جائے اس کو راگ بنا کر کے میں اڑا دیا جائے جو بھی مر گیا مرنے کے بعد قبر کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے قبر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عام طور پر لوگوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور یہ مشرقین کا بھی عمل تھا قبر میں دفن کرنا ہمارے نبی کے زمانے میں جو مکہ اور مدینہ کے اندر مشرق تھے وہ بھی مقبرے مردوں کو زمین میں دفن کیا کرتے تھے یہ تو ہندوستان میں جو ہندو لوگ ہیں مشرق یہ پتہ نہیں ان کی لوگ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں پہلا حصہ نہیں تھا پہلے مشرقین اپنے مردوں کو زمین میں دفن کیا کرتے تھے یہ جو بقی ہے ہمارے نہیں بنایا بقی قبرستان یہ تو پہلے سے قبرستان چلا آ رہا ہے ہمارے نے وہ قبرستان نہیں بنایا جی ہاں تو بھی دفن کیا کرتے تھے اپنے مردوں کو زمین کے اندر کیونکہ اصل یہی ہے کہ مردوں کو زمین میں دفن کیا جائے اور یہ عمل انسان نے کوے سے سیکھا جیسا کہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے قابل اور حابیل یہ دو دو آدم کی اولاد بھی جن کا نام بیان کیا گیا ہے ان کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک کو قتل کر دیا لاش لے کر کے پھر رہا تھا کیا کرے اللہ نے بھیجا ایک کوا ایک کوے کو مارا زمین کھودی اس کے اندر دفن کر دیا اس نے سوچا کوا بھی تو مجھ سے بہتر ہے اور اس سے یہ یہ بات لی اور اس کے بعد زمین کھول کر کے اپنے بھائی کو زمین میں گاڑ دیا وہیں سے مردوں کو زمین میں دفن کیا جانے لگا یہ تو سارے انسانوں کے لیے اسی لیے قبر کہا جاتا ہے ورنہ جو مر گیا چاہے اسے جلا دیا جائے چاہے وہ اسے قتل کر دیا جائے چاہے اسے جو ہے کچھ بھی اس کے ساتھ معاملہ ہو مرنے کے بعد قبر کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے لہذا اس کے اندر سارے لوگ شامل اور داخل ہیں اللہ کے سر کے زمانے کے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں سماعت بخاری کی روایت ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علاماتی نبوت میں شمار کیا ہے باب باند بابا باب و علاماتی نبوا ایسا باب کہ نبی کی نبوت کی علامات و نشانی کے آپ نبی برحق ہیں حسین السماعت کی ایک نسرانی تھا مسلمان ہو گیا سورہ بقرہ اور سورہ عال عمران پڑھ لیا اس نے اور جو ہے وہ وہی بھی لکھنا لگا لگا یعنی قرآن کی کتابت کرنے لگا لکھنے لگا اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر وہ مرتد ہو گیا دین اسلام چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہیں آتا ہے میں ہی ان کو لکھ کر کے دیتا تو آ کر کے لوگوں میں بیان کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن ہے اس کو تو کچھ نہیں آتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ اللہ جب اس کی موت ہو گئی مر گیا وہ ہلاک ہو گیا تو لوگوں نے جا کر کے اسے زمین میں دفن کر دیا نسرانیوں نے صبح ہوتی ہے تو دیکھتے کر اس کی لاش باہر موجود ہے انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ایسا کیا ہے کیونکہ مسلمان ہو گیا تھا پھر مرتد ہو گیا اس لیے انہوں نے ایسا کیا تو پھر اس انہوں نے زمین اور گہری کھو دی اور دفن کر دیا دوسرے دن پھر دیکھا لاش باہر پڑی ہوئی ہے پھر کہا کہ انہیں لوگوں نے کیا ہے پھر دفن کر دیا پھر تیسرے دن بھی دیکھا کہ لاش اس کی باہر پڑی ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا اس کو دفن کرنا اور یہ مدینہ کے تمام لوگوں نے دیکھا صحیح بخاری کے دن سے صحیح بخاری کے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ بیان کے باب رام آدی نبوا یہ نبوت کی علامت میں سے ایک اہم علامت کہ آپ نبی برحق ہیں سچے نبی ہیں کہ اللہ کے سر پر ایمان لا انکار کر دیا الزام لگایا کہ نبی کو کچھ نہیں آتا جو میں لکھ کر دیتا تھا وہی نبی کہہ دیا کرتے تھے اللہ نے اس کو سزا دی دنیا والوں کو دکھا دیا کہ قبر نے بھی زمین نے بھی اس کی لاش کو لینا دوبارہ نہ کیا جو نبی کو انکار کر دے نبی پر ایمان نہ لائے اس کا انجام نہیں ہوتا اس میں بات یہ بھی معلوم ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے نبی کو غیب نہیں معلوم تھا اگر غیب معلوم ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے تھے کہ بعد میں مرتد ہو جائے گا قرآن لکھنے کے لیے آپ اس کو نہیں رکھتے لیکن آپ نے اس کو قرآن لکھنے کے لیے رکھا جیسے اور صاحب کرام لکھتے تھے انہیں کے ساتھ یہ بھی تھا اور قرآن کو لکھا کرتا تھا بعد میں مرتد ہو گیا اس لیے غیب علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں کہنے کا مقصد یہ میرے بھائیوں قرآن کی بہت ساری آیتیں کے اندر اشارے موجود ہیں نبی کی حدیثیں ہیں شراحت کے ساتھ متواتر حدیثیں ہیں اس پر علماء کا اجماع ہے یہ ایمان بھی لوگ میرا آخر کے اندر چیز شامل ہے لہٰذا اگر کوئی کتاب قبر کا انکار کرتا ہے تو علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ مسلمان باقی نہیں رہتا اگر وہ جاہل اس کو سمجھایا جائے گا اگر اس کے باوجود بھی معاند ہے سرکشی کرتا ہے اور ایمان نہیں لاتا انکار کرتا ہے علم آنے کے بعد بتانے کے باوجود بھی حجت قائم کر دینے کے باوجود بھی تو ایسا انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے کیونکہ دین کا بنیادی عقیدہ ہے جس کے بارے میں شک کرنا بھی کفر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمارے عقیدے کے خلاف لگائے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے اندر ثابت قدمی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کے سوالوں کے جوابات دینے کی توفیق رایت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قبر کو قبر کو کشادہ کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دے قبر کے اندر اور جو فات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کباب بنا دے جنت کی کیاری بنا دے جو اہل ایمان میں سے ہیں اور اللہ ابراہین ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے جب تک دنیا میں زندہ رکھے توحید پر قائم رکھے ہماری وفات ہو ہماری زبان سے کلمی توحید جاری ہو اور وفات کے بعد اللہ العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے امین بارک اللہ علیہ فرقانے وہ یا تم دل آیا تک حکیم انه تعالی جواد الکریم کری الرحیم